لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل ہیں انہیں شاید جہاد کی وجہ سے گاڑیاں ملی ہوئی ہیں انہیں شاید جہاد کی وجہ سے کوئی عزت ملی ہوئی ہے تمہیں کیا پتا تم نے تو سینما کھول دی ہے تاکہ ہمارا نوجوان وہاں جا کے برباد ہو جائے پرسو کے اخبار میں ایک خبر تھی ایسی خبر جس نے دل ہلا کے رکھ دیا جنگ اخبار کا ایک کالم تھا پاکستان کا ایک مسلمان انگلینڈ میں گیا برطانیہ میں وہاں اس نے دیکھا اشتہار لگا ہوا ہے کہ پاکستان کی کچھ لڑکیاں یہاں ڈانس کریں گی گانا گائیں گی اسے تعجب ہوا کہ پاکستان کی لڑکیاں انگلینڈ میں جا کے ڈانس کریں گی انگلینڈ کے اندر جا کے گانا گائیں گی اس نے بھی ٹکٹ لے لیا جا کے سر جھکا کے دیکھتا رہا تفتیش کرنے کے لیے کسی سے پوچھا کہ اس کا نگران کون ہے انہوں نے کہا ایک سکھ ہے سردار ہے اس نے سکھ کو جا کے کہا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہو اس نے کہا میں انڈیا کے رہنے والا ہوں کہا یہ اتنی ساری پاکستانی لڑکیاں کہاں سے لے آئے ہو اس سکھ ظالم نے کہا میں سال میں تین بار پاکستان جاتا ہوں میرے دوست اشتہار دے دیتے ہیں ہمیں گانے والی لڑکیاں چاہیے ناچنے والی لڑکیاں چاہیے کہا تین تین سو مسلمان لڑکیاں لائنیں لگاتی ہیں میں کئی کئی راتیں اور دن ان کے ساتھ رہتا ہوں انٹرویو لیتا ہوں ان کا پھر ان میں سے چند کو منتخب کر کے لے آتا ہوں اور پاکستان کے حکمرانوں وہ سکھ یہاں کیسے آ جاتا ہے کس کس ایئرپورٹ سے گزر کے آتا ہے کس امیگریشن کے سامنے سے آتا ہے میری بیٹیوں کو لینے کے لیے رسول اللہ کی امت کی بچیوں کو لینے کے لیے ہماری بچیاں بیچی جا رہی ہے مگر انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے ان پر پابندی لگانے والا کوئی نہیں ہے ہماری ان بچیوں کو فروخت کیا جا رہا ہے وہ پانچ پانچ ڈالر کے اندر ان انگریزوں کے ہاتھوں میں فروخت ہو رہی ہے ان کو بچانے کوچا ماں بہنوں کا دوپٹہ بچانے کے لیے جہاد کرتے پھرتے ہیں ان پر پابندیاں ہیں ان پر رکاوٹیں ہیں ان پر سولہ ایم پی او کے کیس بن رہے ہیں اللہ اس آسمان کو ہم پہ گرا نہ دینا کون سی رات ایسی ہے جب پاکستان کی گلیوں میں شراب نہیں پی جاتی کون سی رات ایسی ہے جس میں زنا کی محفلیں نہیں سجائی جاتی یہ دیکھو میرے کتنے سارے نوجوان ان کے چہروں پہ نبی جیسی سنت نہیں ان بیچاروں کی داڑیاں زبردستی منڈوائی جاتی ہے انہیں نبی کی سنت سے دور کیا جاتا ہے اور ہماری بچیوں کو بیچ کے یہاں سے اٹھا کے انگلینڈ لے جایا جاتا ہے مسلمانوں کیا تمہاری اور میری بہن اسی طرح بکتی رہے گی ہم اسی طرح سے فروغ گے مسلمانوں یہ بچیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیاں ہیں پہلے ٹی وی کی مصیبت آئی اس نے بچی کو بے حیا بنایا پھر سینما کی مصیبت آئی اس نے ہماری بچی کو بے حیا بنایا پھر کیبل نیٹ ورک کی مصیبت آئی اس نے ہماری بچی کو گھر سے باہر نکالا اور آپ ایک کافر گندا کالا بدبودار سکھ آتا ہے ہماری بچیوں کو یہاں سے خرید کے لے جاتا ہے ان حالات میں سوائے جہاد کے مسلمانوں کو کون سی چیز ہے جو دین پہ قائم رکھ سکتی ہے ہم بے غیرت ہوئے ہم نے دین چھوڑا ہم نے ایمان چھوڑا ہمیں نبی اپنے اتنے پیار سے اسلحہ ہمارے ہاتھوں میں دے کر گئے تھے ہم نے اس اسلحے کو چھوڑا آج کیا بچ گیا ہمارے پاس آج کون سی چیز بچ گئی باہر ملکوں کے کافر کہتے ہیں کہ ہم ان کی ماں کو بھی خرید لیں گے ان کے کہنے پہ یہاں مجاہدین کے دفاتر پہ چھاپے مارے جاتے ہیں کہ ہمیں سود نہیں ملتا ہمیں آئی ایم ایف قرضے نہیں دیتی اور شرم کرو بنگلہ دیش کے حکمرانوں نے وہاں کوئی جہادی تنظیم نہیں ہے وہاں کوئی جیش محمد نہیں ہے وہاں کسی جہادی تنظیم کا وجود نہیں مگر بنگلہ دیش کی بچیاں ڈھاکہ کی سڑکوں پہ فروخت ہو رہی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا این جی اوز نے وہاں بربادی کی تم نے اگر یہاں مجاہدوں کو ختم کیا یہاں کی سڑکیوں پر بھی یہاں کی سڑکوں پر بھی بیٹیوں کو بیچا جائے گا